چلیے جی اب آ جائیں سر سر کی طرف کی طرف آ جائیں جی اب یہ بہت احسان ہے بچوں والی گردانے تو آگے اب آ گیا جی رضیہ والی گردان واوی اسباب سامع یسم والی خوش ہونا رضوان خوش ہونا رضیا رضیا رضیا رضو رضیت رضیتا رضینا رضیت نہ رضی تھا رضی تمہار رضی تم رضی تمہار رضی تم رضی تو رضی نہ رضیا اصل میں کیا تھا رضیا ہی تھا یہاں پہ کوئی قانون نہیں لگے گا تو رضیا سمیا کی طرح سمیا رضیا یہاں پہ کوئی قانون لگا رضو اصل میں کیا تھا رضی یو تھا رضی یو یو والی صورت ہوگی نا رضی یو ٹھیک ہے یو والی صورت ہوگی تو کیا کریں گے یا کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے یا ساکن ہے یا واؤ سے بدل جائے گا پھر واؤ گر التقاف ساکن دو واؤ جمع ہو جائیں گے التقاف ساکن گر سے جائے گا تو رضو ہو جائے گا رضیت اپنی اصل حالت کے اوپر رضیت رضیتا رضینا ٹھیک ہے رضیتا رضی تما رضی تم رضی رضی تو رضینا روزیا اپنی حالت روزیا روزیا روزو روزی یو تھا یہ بھی وہی روزی یو یو والی صورت یو میو میں نے بتایا تھا یو میو جو ہے روزی روزی یو سے پھر روزو روزیت روزیتا روزینا روزی ترجمہ یہ بھی ہو جائے گا آپ کا بہت آسان یرزا اصل میں کیا تھا یرزایو تھا کیا تھا یرزا اصل میں یرزایو تھا یار یو کالا والا قانون لگے گا تو کیا بن جائے گا یارزا ہاں، یرزا یارزا آنے یہ تو وہی آ جائے گا یسما یسما یسما آنے یسما یسما آنے یسما اونا تسمو تسمان یسما آنا تسمو تسمان تسما اونا تسما تسمان تسمان تسمو نسمو تو آپ دیکھیں نا یرزا یرز یا نے یرزاؤنا اصل میں کیا تھا یہ یرز اونا یسما اونا یرزا یونا تھا یرزا یونا کالا والا قانون لگے گا یا متحرک یا متحرک ماقبل مفرو الف سے بدل جائے گا تو گر جائے گا تو یارزاؤن ہو جائے گا آسان ہے بہت یارزاؤن ترزیان طرز ترزا ترزیان یارزینہ وہی قانون ترزئینہ ترزیان ترزئین اچھا جی ارزا اور نرزا آسان ہے ہو جائے گا یورزا یورزا یورزا یو تھا والا لگا یورزا یعنی یورزا ترزا ترزیان یوزائن ترزا ترزا یا ترجاؤ نہ ترزین ترزین ارزا نرزا نہیں یارزہ لیں گے یارزائن

لم داخل ہوا اور آ جائے گا لم یارزا صرف آ جائے گا لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا لم ترزا پھر آ جائیں لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم وہی گرا ہوا ہے ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا ترزا ارزا ارزا لا لا لا یرزین یرزیان یرزغن لا یرزغن بس چلیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ابھی کہیں گے کہ یہ ورنہ ہے تو ساری چیزیں ہیں میں تو آپ وہ کرنا چاہیے میں تو کہنا چاہیے آپ یہ یاد کر لیں قوانین وہی لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے قوانین وہی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہی سارے اس میں بھی لگنے ہیں اسی طرح آہستہ کیوں اس میں تو اس میں کیا ہو رہ گیا ہے یہ تو وہی ساری چیزیں اب آ رہی ہیں قانون کون سے لگیں گے فلاں کون سا لگے گا اور لطیف تو سارا اب وہی ہے مجھے تو آج سارا کرا دینا چاہیے تھا یہ بھی ہو جاتا اور لطیف بھی ہو جاتا وکا وکایا وک رما رمایا رمو پڑا تھا نا وکا وکایا وک وہی کردان جیسے رما رمایا رمو رمت رمتا رمینا وکا وکایا وک وقت وقت وقت وکیتا وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت نا یہ اسی طرح بالکل وہی چیز ہے جو ابھی آپ کا مضاف بھی رہتا ہے آپ یہ یاد مضاف جو ہے وہ بھی آتے رہتے ہیں سیکھے ادھر بھی پہنچنا ہے نا ہم نے اچھا، پہنچے نا تاکہ وجہ ہمارا مکمل ہو جائے چلیے اب ناپ کے پہ آئیں جلدی جلدی واقعہ کیا تو آخری مہینے میں بھی آپ مجھے ایسے پڑھا رہے ہیں جیسے کہ پہلے مہینے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدارس یہ بات مشہور ہے جو پہلی سیمائی ہوتی ہے اس میں استاد کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور طالب علم کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جی کیا پڑھ رہے ہیں پہلی سیمای کے اندر جو دوسری سیمای ہوتی ہے اس میں استاد کو تو سمجھ آتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور طالب علم کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور جو تیسری سیمای ہوتی ہے نہ اس کو استاد کو سمجھ آتا ہے اور نہ طالب علم کو سمجھ آتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں بس دوڑ لگ رہی ہوتی ہے جی کتاب کو ختم کرنا ہے اور آپ تیسری سمائی کے اندر بھی ایسے لے کے چل رہے ہیں جیسے کہ ہم پہلی سمائی میں چل رہے ہیں اس طرح جو ہے تھوڑی سی ذرا اسپیڈ کو وہ کریں پکڑے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ چلیں کچھ نہ کچھ کتاب میرا میں اس کی قائل نہیں ہوں کہ جی کتابیں جو ہے نا وہ پوری طور پہ ختم ہو جائیں اور سمجھ آئے نا بہت ایسا بھی نہیں چلنا چاہیے اور بہت تیز بھی نہیں چلنا چاہیے درمیانی صورت میں ہونا چاہیے تاکہ طالب علم کی کتاب سمجھ میں بھی ہے کتاب سے مناسبت اس کو ہو جائے فن سے مناسبت ہو جائے فن سے اگر مناسبت گئی تو اس پہ طالب علم چل پڑے گا فن کی مناسبت کی بات ہوتی ہے لیکن یہی بات نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں سرف کے اندر کیونکہ مذاق بھی ضروری ہے آپ پہلی دفعہ پڑھیں گے مذاق کو جو ساتھی ہوں گے تو وہ بھی تو پڑھنا ہے وہ تو آئے گا اگلے سال مجھے پتا ہے نا علم سیگا میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے علم سیگا کے اندر تو بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے پڑھ رہے گئے ہیں کیا نہیں ہو رہا پہلے سال کے اندر ہی بندے کو پتا چلتا ہے اگلے سالوں میں کتابیں بہت بڑھ جاتی ہیں ہدایت نہ آپ پڑھیں گے نہ آپ کے اندر ایسا کچھ کریں گے وہی ساری چیز ہوگی لیکن عربی میں آ چکی ہوگی اور باقی کتابیں بھی زیادہ ہو جائیں گی قدوری آ جائے گی اور کتابیں آ جائیں گی پھر آپ نہیں چل سکتے پھر پہلے سال میں یہ ہوتا ہے کہ جی، بندے کی کچھ نہ کچھ مناسبت ہو چکی ہوتی ہے اور اگلے سال میں نے سوچا ہوا میں نے وہ بتا دیا سر نام میں نے نہیں لینی اولا کی جو ہے پہلے سال کی نہیں لینی بس میں نے سوچ لیا ہے اگلے سال سے اور کتابیں <laughs> جی چھٹیوں میں ان میرا ارادہ ہے انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو کرواؤں گا اجرا سرسناف کا جو ہے نا سرسناف کا اجرا چھٹیوں کے اندر جو ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سارے سارے پیدا ہو جائے عبارت کے ساتھ عربی عبارت کے ساتھ جو ہے